أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمہارے بڑے لوگوں کی کرسیاں ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں کی کرسیاں سیٹھیوں کی رئیسوں کی میں کمزور آدمی بیٹا قابل احترام بھائی ہو دوست عزیز اور بزرگ ہو ایک بول ہم بار بار بولتے رہتے ہیں سنتے بھی رہتے ہیں حالات کہتے ہیں حالات آج کل حالات ایسے ہیں آج کل حالات ایسے ہیں کاروبار کے حالات ایسے ہیں پیداوار کے حالات ایسے ہیں چیزوں پر حالات مارکیٹوں کے حالات بولتے ہیں یہ حالات تو آتے ہیں براہ راست اللہ کی طرف سے حالات کا تعلق سیدھا اللہ کی اور ان حالات کے موافق یا مخالف اچھے یا برے اس کے ہونے کی بنیاد جو ہے وہ یہ دنیا اور دنیا کے نقشے یا دنیا کی شکلیں نہیں ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا اس کے حالات اچھے ہوں گے جس کے گھر میں فاقہ ہوگا اس کا اس کے حالات برے ہوں گے یہ کوئی بنیاد نہیں کوئی بڑے عہدے پر ہوگا اس کے حالات اچھے ہوں گے جس کو نوکری نہیں ملتی ہوگی اس کے حالات برے ہوں گے زمینوں پر عہدوں پر حکومتوں پر دولتوں پر دنیا کے کسی شکل کسی چیز پر اس کا دار و مدار نہیں حالات کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے اور حالات کی بنیاد اللہ کے یہاں اعمال ہیں زمین پر بسنے والے انسانوں کے حالات اعمال آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور اعمال کے حساب سے اللہ کی طرف سے فیصلے اور حالات زمینوں پر آتے ہیں اسی لیے یاد ہوگا آپ کو اور آپ نے سنا بھی ہوگا ہجرت کی سب میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے پاس لوگوں کی بہت ساری امانتیں تھیں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی تھی کہا تھا کہ یہ جس کی جس کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کر کے پھر آ کے ہم سے مل جانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کوئی بد نصیب جو ہے آپ کے ساتھ گستاخی نہ کرے تو پہرے لگے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی کیسے کھڑے ہو کہ جی وہ آپ کی حفاظت کے لیے آج کل سیکورٹی کہتے ہیں ہاں فرمایا کس سے آسمان والے سے یا زمین والوں سے یہ آسمان والے سے ہم کیا آپ کی حفاظت کر لیتے زمین والوں سے فرما کے جاؤ پڑھ کے سو جاؤ زمین پر اس وقت تک کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی جب تک اس کا فیصلہ آسمانوں میں نہیں ہو جاتا اگر میری شہادت کا فیصلہ ہے تو تم جتنے ہو تم سے دسیوں گنا مل کر مجھے بچا نہیں سکتے آسمانوں میں بھی حفاظت ہے میری زندگی کا فیصلہ ہے تو دنیا جتنے ہے اس سے دس گنا جمع ہو جائے میرا بال بکا نہیں ہو سکتا جاؤ پڑھ کے سو جاؤ تو حالات شخصی ایک آدمی کے ساتھ لوگ کہتے نا آج کل میرے اپنے ذاتی حالات کوئی کہتا ہے گھریلو حالات کوئی کہتا ہے کہ کاروباری حالات شخصی گھریلو کاروباری سماجی معاشرہ ہے سماج ہے تحصیل کے ضلع کے صوبے کے ملک کے اور عالم کے اور زمین سے گزر کر آسمانوں پر سمندروں میں سورج میں چاند میں کوئی حال کسی کے لانے سے آتا ہے نہ کسی کے لے جانے سے جاتا ہے اس سب کا تعلق براہ راست اور اسی لیے اللہ پاک نے تو صاف صاف فرما دیا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس لیوزیقہم بعض الذی عملو لعلہم یرجعون خشکی میں تری میں جتنا جو بگاڑ آج کل لوگ کہتے ہیں نا بھائی بہت بگاڑ ہے معاشرے میں بڑا بگاڑ ہے معاملات میں لوگوں میں بڑا بگاڑ ہے اخلاق میں بڑا بگاڑ ہے بڑی کہہ رہے ہیں تو یہ سارا بگاڑ آسمان سے برسا ہے نہ زمین سے اگا ہے نہ یہ فیکٹریوں میں بنتا ہے نہ کارخانوں میں تیار ہوتا ہے اس کا تعلق تو یہ ساڑھے پانچ فٹ سے ہے دماغ کا سبق ایجی ناس لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اور پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر حالات بگڑ ہیں بگڑے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے کرم ہی ہے لو بھی عاملو گناہ تو بہت کیے ہیں نافرمانیاں بہت کی ہے اللہ کی دی ہوئی جان کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے مال کے کمانے کی کیا شکلیں اور مال کو کہاں خرچ کیا ہے تو گناہ تو بہت جانی بھی مالی بھی قہم بابل لری علو سارے گناہوں کی ساری سزا نہیں ہے بعض گناہوں کی سزا کا صرف مزہ چکھا رہے ہیں اب کرم کیا ہے لال لہم تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں جیسے وہ آیت شروع میں جو میں نے میں پڑھی تھی وسما بنی نہا گیا کہ ہر مخلوق کا ہم نے جوڑا بنایا ہے من کل شعین خلقنا زوجین ہر چیز کا جوڑا سردی گرمی کا رات دن کا زمین آسمان کا جوانی بڑھاپے کا بیماری تندرستی کا مالداری اور تنگی اور فقر و فاقے کا ہے جی؟ ہر چیز کا مرد کا اور عورت کا ہر مخلوق کا ہم نے جوڑا بنایا ہے اور ہر ایک کا حال الگ الگ ہر ایک کا حال اس وقت دنیا میں جتنے ہیں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حال ہے جو دوسرے کا نہیں ہے یعنی لیکن حکم سب کے لیے حکم سب کے لیے ایک ففرو الا فقیروں مالداروں عہدے داروں مزدوروں کارخانے داروں زمینداروں جو جہاں جس حال میں ہے حکم سب کے لیے ایک ہے اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف بھاگو اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں دو خاندان تھے اوس اور حضرت اور دونوں میں لڑائی چلی آ رہی تھی ایک دو دن سے نہیں ایک سو بیس سال سے کوئی سولوشن کوئی سلح کی کوئی شکل نہیں بن رہی تھی بے تحاشا خون بہ چکا تھا جوان قتل ہو چکے تھے دولتیں لٹ چکی تھی سلح کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے بھی حال دیکھا تو آپ نے ان میں سلح کرانے کے لیے زمینیں نہیں بانٹی یہ ٹکڑا تم لے لو یہ ٹکڑا تم لے لو لڑو مت اتنے پیسے تم لے لو اتنے پیسے تم لے لو نہ کپڑے تقسیم کیے نہ زمینیں تقسیم کی نہ پیسے تقسیم کیے نہ دوائیں تقسیم کی نہ مکان کوئی شکل تقسیم نہیں کی آپ نے سیدھا اعمال کی طرح متوجہ کیا سفیہ اول کے کیا سوال اول کا کیا سوال تقبیر اولا کے ساتھ جو آدمی چالیس دن تک نماز پڑھے اہتمام کے ساتھ کہ دو پروانے ملیں گے جو آدمی پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرے وہ ایسا جیسے اس کے گھر کے سامنے سے پانچ نہریں بہری ہو ہے نا فضائل کی کتابوں میں ساری مثالیں حدیث ہیں تو آپ نے اعمال کے فضائل بیان کیے اور یہ آدمی کی طبیعت ہے جس چیز کی قیمت دل میں اتر جاتی ہے وہ راستے کی پڑی ہوئی بوتلیں ہوں چپلیں ہوں اور چاہے ٹوٹا سامان ہو چاہے اس کی قیمت دل میں اتر جائے اس لیے کہ دل اللہ نے سب کو ایک دیا ہے ماں جال اللہ ہوئے رجول امن قلبئی فی جوفی اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے دل ایک ہے اب دل ایک ہے تو اس میں ایک ہی رہے گا اللہ ہے تو غیر نہیں غیر ہے تو اللہ نہیں دنیا ہے تو آخرت نہیں آخرت ہے تو دنیا نہیں کسی کے کام آنا کسی کی خیر خواہی کسی کو نفع پہنچانا یہ جذبہ ہے تو پھر کسی کو ستانا نہیں دل ایک ہے اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علی وسلا تسلیمات کی پہلی آواز الا اللہ تو پہلے تم اللہ ہی کی ذات سے سب کچھ ہونے کے یقین کو دلوں میں بٹھا دو بس جتنا اللہ اس کی بڑائے اس کی عظمت اس کے خزانے اس کی صفات جمالیہ اس کی صفات جلالیہ جتنا یہ یقین اندر اترتا چلا جائے گا اس کا غیر جتنا جس شکل میں ہے وہ سب باہر نکلتا چلا جائے گا جتنا باہر نکلے گا اتنا اندر آتا جائے گا تو تمام نبیوں نے سب سے پہلے جو دعوت دی وہ ایمان دی مدینہ منورہ والوں کا جب یہ منظر آپ نے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ من اسلح ما بین ہوں بین اللہ جس نے اپنے اور اللہ کے ساتھ کے معاملے کو صحیح کر لیا اللہ خود اس کے اور ساری مخلوق کے درمیان کے معاملوں کو ٹھیک کر دیں کہ پھر اللہ کی طرف سے دلوں میں محبت آتی ہے اسی لیے قرآن نے کہا اللہ کے ساتھ جو معاملہ صحیح ہوتا ہے تو وہ پیسوں سے کپڑوں سے مکانوں سے اس سے تو ہوتا نہیں اللہ کی ذات کے ساتھ کا معاملہ صحیح ہوتا ہے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان سے اسی لیے قرآن نے کہا ہے ان الدین آمن و الصالحات سید الرحم الرحمان الدا جن کے پاس ایمان ہے اور احکامات والی شریعت سنت کی پابندی والی زندگی ہے عمل صالح جو ہے وہ صرف تھوڑا کسی کو کھانا دے دیا کچھ صدقہ کر لیا کچھ نفلیں پڑھ لی کچھ اتنا نہیں ہے اعمال صالحہ کا مقصد جو بندہ جو بندی جہاں جس وقت جس حال میں ہے اس حال سے متعلق اللہ کا جو حکم ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا یہ عمل سارے یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر میں ہے بیوی بچوں میں ہے اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے مسجد میں ہوں تو اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں مسجد میں رہنے کے لیے کیا ہوتا میں فرما المسجد بھائی تو کلّی مکمن تقین مسجد ہر متقی مومن کا گھر ہے کہ جب اللہ کے گھر کی طرف بندہ آتا ہے کیونکہ اللہ کے گھر پر آنے والا اللہ کے در پر آنے والا اللہ کا مہمان ہے ہر میزبان اپنے مہمان کے خاطر توازو کرتا اللہ کی شان کیا لیکن مسجد ہی میں اگر کوئی جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جمعے کے دن عام طور پر لوگ آتے ہیں پانچ وہاں بیٹھ گئے تین یہاں بیٹھ گئے سات یہاں بیٹھ گئے اور وہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو روایت میں ہے کہ پہلی مرتبہ میں تو فرشتہ یہ کہتا ہے چپ یہ دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے نہیں مانا باتیں کر رہا ہے دوسری مرتبہ میں غصے ہو کر چپ نہیں رہتا یہ اللہ کا دربار ہے پھر بھی باتیں کرتا رہتا ہے روایت میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ میں اس سے اللہ پاک کہتا ہے فرشتہ یہ کہتا ہے وہ اللہ کے دشمن چپکا رہے لو جی یہ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا دشمن اور وہ جن کو کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سات قسم کے آدمی جن کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دیں گے جہاں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی ان میں سے ایک آدمی رجل القلب معلق بالمساجد ایک ایسا آدمی ہے بیوی بچوں میں ہے کھیت میں ہے چار میں ہے باغ میں ہے کاروبار میں ہے دل اس کا مسجد سے اٹکا ہوا ہے مسجد والی زندگی اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی مسجد میں جو اعمال ہوتے تھے سیکھنا سکھانا قرآن کا پڑھنا پڑھانا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے قرآن پڑھا ہے بس پھر کافی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وہو علی الممبر حضور نے مجھے تحیات سکھائی اس طرح کہ آپ ممبر پر تھے اور میں نیچے بیٹھا ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے شہر میں بیٹھے ہوئے تھے دیکھا ایک بڑے میاں دو آدمیوں کے سہارے سے آ رہے ہیں کمزور تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی دیکھو کوئی بڑے میاں آ رہے آتے آتے قریب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بڑے میاں کہاں سے آئے اجی ملک کے شام سے آیا ہوں کیسے آئے جی اتحیات سیکھنے آیا ہوں کہاں سے ملک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلے آدمی شام میں تجھے کوئی تشہد اور اتحیا سکھانے والا نہیں تھا اجی امیر المومنین کیا کہنے وہاں تو ماشاء اللہ کیسے کیسے لوگ ہیں بہت تھے سکھانے والے تو پھر اس حال میں تو یہاں تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا ان قبر والوں سے تمہارے ان کانوں نے جو سنی ہے وہ سننے اور سیکھنے آیا کہ مسجدیں سیکھنے سکھانے کی اور پھر مسجد کی چیز گھروں میں لے جانا جیسے ہمارے مومنگ کشم کہتے ہیں نا مسجد والے ماحول کو غفلت کے ماحول میں منتقل کرنا اسی لیے کہیں جس کو مسجد میں آنا آ گیا جس کو اللہ کے در پر آنا آ گیا اللہ پاک اسے ہر در سے بے نیاز کر دیتے ہیں اب اسے کہیں کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں اور جس نے اللہ کے در پر آنا نہ سیکھا ہر در سے ٹھوکرے کھا کے اپنا منہ لے کے واپس آئے گا اس لیے کہ ہمیں تو اسی لیے حضیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل امت کے جڑنے کی جگہ اور امت کے جڑنے کا عنوان پوری امت کے جڑنے کی جگہ مسجد تھی کھیتی والا بھی غریب بھی امیر بھی دولت ہر ایک اور جڑنے کا عنوان اصلا تو جا نماز تیار ہے اب فجر کی نماز پڑھ لی کا وقت ہوا نہیں ہے دس بجے اعلان ہو رہا ہے کہ نماز تیار ہے کیا مطلب ہے کہ کوئی اہم مسئلہ پیش آیا ہے جس کے لیے مسجد میں بلا رہے ہیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی تھی اور بہت زبردست قحط سالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مصر سے غلہ منگوانا شروع کیا تھا لیکن تحت سالی دور نہیں ہو رہی تھی بارشیں نہیں ہو رہی تھی ایک صحابی کو زیارت ہوئی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور نے فرمایا کہ اسے عمر کو کیا ہو گیا ہے اسے عمر کو کیا ہو گیا ہے وہ اتنا سنتے ہی چونک گئے اٹھ کے سیدھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جی خواب دیکھا ہے اور حضور یہ فرما رہے ہیں فور مدینے میں منادی ہوئی اسلح تو جا میں آ ہے سارا مدینہ امٹ کے مسجد میں آ گیا بھائی یہ خواب ہے پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ میری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کس شعبے میں گھریلو زندگی کھانے پینے کی پہننے اوڑھنے کی عقیدے کی عمل کی اخلاق کی کس شعبے میں میری زندگی حضور کے راستے سے ہٹی ہوئی سب نے ایک زبان ہو کے کہا امیر المنین آپ تو سو فیصد حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں فرمایا پھر یہ خواب اس کی تعبیر کہ ہاں امیر المومنین تعبیر یہ ہے کہ آپ کو تو سیدھے ایک فرمایا تھا ادا سل تفس اللہ جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا یہ آپ نے مصر والوں سے مانگنا شروع کیا چوک ہوئی ایک بات یاد رکھنا کوئی آدمی کتنی اونچی حیثیت کا ہو ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں ہوتا ہے نا بڑے کی بڑا اس میں ہے کہ جب اس کے سامنے اس کی اپنی بھول آوے تو فوراً وہ قبول کر لے یہ تو ہے بڑائی کی بات اور اسی کا نام ہے آدمیت آدم آدم آدم آدمیت کہتے ہیں نا مانوتا آدمیت انسانیت کہ شیطان میں اور آدم میں اتنا ہی فرق ہے بھول تو کی تھی اس نے بھی شیطان نے بھی کہ نہیں کروں گا سجا اخیر تک آج تک اڑا ہوا ہے نہیں نہیں کہ اپنی بات پر اڑنا اور ضد کرنا یہ شیطنت ہے اپنی بھول کا اقرار کر کے ہاں بھائی میرے سے بھول ہو گئی حضرت آدم و حوال السلام سے بھی ہوئی تھی قرار کر لیا چالیس سال تک روتے رہے اب مفسرین نے لکھا کہ سارے رونے والوں کے آنسو ایک طرف اور آدم ہو علیہ سرات تسلیمات کے آنسو یہ سب پر غالب آ جائے چوک ہو گئی چوک ہو گئی چوک ہو گئی یہ آدمیت کی بات ہے کہ جو جتنا آدمیت سے قریب ہوگا جس کے اندر انسانیت ہوگی آدمیت ہوگی اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی پبلک کا حل دیکھا کرتے تھے گشری کرتے تھے مسجد میں بھی اور حال یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور حیثیت ایسی تھی کہ روم و فارس میں بیٹھے ہیں کسرا اور قیصر اور عمر کے نام سے کپ تپا رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس راستے سے عمر جاتا ہوگا شیطان اس راستے سے نہیں جا سکے گا جس کو اللہ نے اتنی حیثیت جس عمر کے قلب مبارک پر کے اعتبار سے قرآن میں چودہ یا سترہ جگہ ایسی ہے ایک چیز قلب عمر میں آئی اور اللہ لیکن توازن کتنی ہے اپنی بھول کا اقرار کیسا ہے جب انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ہر مسئلہ اللہ سے کہہ کے حل کرانا تھا اس لیے کہ بھوک بھی اللہ کے خزانے سے آئی ہے کھانا بھی وہیں سے آئے گا پانی بھی وہیں سے آئے گی آئے گا حضرت عمر رضی اللہ کو تمگی ہوئی کہ ہاں چوک ہوئی صرف دو جملے کہے اللهم انا نستغفرك ونستسقي چوک ہوئی بھول ہوئی معافی مانگتا ہوں استغفار کو معمولی چیز مت سمجھنا اسی لیے استغفار وہ دانے گرانے کے لیے ارے بھائی تم وہ آئے نہیں کل میں تو آ تمہارا بڑا انتظار کرتا رہا ماشاء اللہ چل رہی ہے تیس دانے گر گئے دانے گرانے کا نام استغفار نہیں ہے التوبت الندامہ توبہ نام ہے دل کی چوٹ کا میں بندہ اللہ کا امتی حضور کا یہ میں نے کیا ایک چوٹ اندر میں اس کا نام توبہ ہے پھر اس توبہ پر بڑے فضائل ہیں توبہ کے استحفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے تو اتنی بڑی ہے کہ کسرا اور کیسر بھی تھراتے ہیں شیطان بھی اس راستے سے نہیں جا سکتا ہے قلب کی صفائی اتنی ہے اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لو کان بادی نبی لتانا عمر اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا عمر اتنی اونچی صلاحیت کا ایسا قلب کا صاف ہے کہ خدا اس کے سر سے نبوت کا تاج رکھ سمجھ لیکن چوک ہوئی ہاں جی، اے اللہ معاف کر دیں معاف کر دیں معاف کر دیں ہم تو آپ کے محتاج ہم کو بارش کی ضرورت ہے پروردگار رحمت کی بارش برسا دیجیے یوں کہتے ہیں کہ جس وقت یہ دو جملے کہے ہیں مدینہ منورہ کی فضا میں آسمان میں کہیں سے کہیں بارش کے کوئی آثار نہیں تھے کوئی نشانی نہیں ان دو جملوں پر ایسا جیسے آپ نے یہاں بٹن دبایا وہاں پنکھا چلا بٹن یہاں دبایا وہاں لائٹ جلی تعلق اللہ کی ذات سے ہوگا تو اللہ ہی کے کرنے سے اور معاف بھی کریں گے تو اللہ ہی کریں گے یہ دونوں یقین اندر میں ایسے اترے ہوئے تھے کہ ادھر دو جملے کہے چاروں طرف سے بادل امنڈ کر آئے اور اندر سے آوازیں آئی اتا کل غوث ابا حسین اتا کل غوث ابا حسین حفصا کے ابا ابو حفص اللہ نے تمہاری سن لی اللہ نے تمہاری مدد اسی لیے امت کو مسجد والا بنایا تھا اور یہ طے ہے اللہ سے کہنا سیکھا اللہ کے در پر آنا سیکھا تو کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں اور کہنا سیکھا تو کسی کے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہمارا تو اللہ ہے اسی لیے یہ ایام مبارکہ جو ابھی گزرے ہیں قربانی کے اور ایام تشریف اس میں ہمارے ابا ابراہیم علیہ سرات نے ہم کو سبق پڑھایا ملت ابی ابھی ابراہیم ہو سما کم المسلمین تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے کہ مسلمان کیسا ہو کہ پوری سیرت ابراہیم علیہ السلاط تسلیم بتلا رہے کہ مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے اور پھر کہ مسلمان کے راستے میں تو مختلف قسم کے حالات آتے ہیں کبھی اپنوں کی طرف سے کبھی پرایوں کی طرف سے لطب لفی فی وفی انفسکم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا آزمائے جاؤ گے حالات آئیں گے جان پر بھی مال پر بھی اور بعض مرتبہ اہل کتاب آج کل کا ترجمہ میں کروں آج کل کی زبان کا پڑھے لکھے کون پڑھے لکھے ہم بھی کچھ جانتے ہیں ہم نے بھی اسٹڈی کی ہے ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں ومین الدین اوت الکتاب ابل قبل کم جنہیں اپنے اپنی معلومات کا اپنے نالج کا اپنی اسٹڈی کا اپنے مطالعے کا ایک زوم ہے ان سے بھی بہت فقرے اور جملے سننے پڑیں گے اور وہ مشرقین تو ان کی طرف سے وہ تو صاف ہے دشمن ہے بہت ساری تکلیفیں پہنچیں گی آزمائے جاؤ گے جانوں میں مالوں میں لوگوں کے فطرے جملے ان تصویروں و تک ان تصویروں و تک اگر تم جمے رہے صبر سے کام لیا اور اپنا تقوا ہاتھ سے جانے نہ دیا فائن نہ دارکم ناز العبور اسی لیے قرآن تو پورا ہماری رہبری کر رہا ہے کہ حالات کو حالات ہم پر کیا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلان الانبیاء سب سے کڑا امتحان سب سے سب سے زیادہ سخت آزمائش ہے نبیوں کی جماعت اور آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا جتنا مجھے دھمکایا ڈرایا گیا نہ کوئی ستایا گیا نہ کسی کو دھمکایا گیا اس لیے کہ آپ سب کے سردار ہیں امام الانبیاء اسی لیے جو نبوت کے کام کو اپنا کام بنائے گا جو نبی کے غم کو اپنا غم بنائے گا نبی کی سوچ کو اپنی سوچ بنائے گا اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھ پوچھ کے چلو خود مفتی مت بن جاؤ ہاں یہ بڑی مشکل ہے خود مفتی مت بن جاؤ علماء سے پوچھو ان کی صحبت میں رہنا اللہ والوں کی صحبت اس لیے یہ جو ہم کہتے ہیں نا صحابہ صحابہ تو صحابہ نام ہے نام تو ابو بکر عمر ہے لیکن کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ نام بھی ہم کو یاد نہیں لیکن صحابی صاحب کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت محنت کے ساتھ محنت کر رہے ہیں کبھی بدل میں ہیں کبھی عہد میں ہیں کبھی خندق میں ہیں کبھی پتوں پر گزارا کر رہے ہیں کبھی کھجور کی گٹلی چس کر گزارا کر رہے ہیں کبھی اونٹوں کی اردو نچوڑ کر ہلپ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں لیکن صحبت کے ساتھ ایک طرف حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم علی محنت بھی ہے اور حضور کی صحبت بھی اسی لیے یوں کہا کہ اس محنت میں جتنا محنت بھی کر رہے ہوں جیسے ہمارے بڑوں نے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ایک دفعہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم کہلاتے تھے مانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت میرا ایک کام اور یہ کام کے اصول اور اس کا طریقہ ہر آدمی گشت کرے تعلیم کرے تعلیم ان کتابوں کی کرے اور گشت اس طریقے سے کرے یہ سارے یہ جتنے اس کے اصول اور آداب اور طریقہ اگر یہ قرآن حدیث اور سیرت کے مطابق ہے تو آپ میرا ساتھ دیں اور قرآن حدیث اور سیرت کے خلاف ہے تو میں گمراہ ہوں اور گمراہ جو ہے وہ واجب القتل ہے تو آپ مجھے قتل کیجیے اللہ آپ کو اجر و ثواب دیں گے حضرت مفتی کے اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست آئی اللہ اکبر حضرت ہم نے آپ کے کام کو کام کے طور طریق طریق اور اصولوں کو بغور خوب گہرائی سے دیکھا قرآن حدیث سیرت کی روشنی میں آپ نے کسی کے لیے کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں چھوڑی اسی لیے ہماری جماعتیں ہمارے کام کرنے والے ساتھی حضرت کے لیے اصولوں پر ان کے والے نہج پر ان کے والے طریقے پر اگر کرتے رہیں تو بلکہ فرمایا کہ جب تک کام کرنے والوں کی نظر سیرت پر رہے گی تو ان کے ہاتھوں کام میں جماؤ بھی پیدا ہوگا کام میں ترقی بھی ہوگی اچھے استعدادوں کے صلاحیتوں کے لوگ کام کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان پر اللہ کی طرف سے شفاعت کا فیضان ہوگا ہاں سیرت سے ہٹ کر کہ پھر کوئی ضمانت نہیں تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا بھائی کوئی فوٹو تو نہیں لے رہا ہے بھائی مجمع میں کوئی تصویر مت لینا ہاں، فوٹو مت لینا اللہ سے خوش تو اتنی اونچی حیثیت حضرت عمر رضی اللہ چوک ہوئی قبول کر لی روئے اللہ کی مدد آ گئی کہ آدمی کی آدمیت اس میں ہے آدمیت اسی کا نام ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کلکم خپا اون وہ خیر الخط اینتون تم تو سارے ہی خطا کار ہو حضور فرما رہے ہیں لیکن تمہارے اچھے خطا کار وہ ہیں جو بار بار بار بار اللہ سے معافی مانگے اور توبہ بار اور اسی لیے اللہ پاک نے تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ تسلیم کے ذریعے قیامت تک آنے والی آپ کی اولاد کو راستہ بتا دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلاط تسلیم نے بیت اللہ کا طواف کیا دو رکعت نماز پڑھی اور پھر ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی اللہ کا تعلم صدی و وہ فقبل معذیرتی و تعلم حاجتی فعطنی سلی و تعلم معافی نفسی فقلی دنوں بھی اصلوں کا ایمان بادشر و کل بھی وہ اپنی انساد کن حتہ عالم سی بنی وہی ماں پسم تلی یہ کلمات تھی حق تعالی شاہ نے آدم ہم نے تم کو معاف کر دیا تمہاری ہر ضرورت کے ہم کفیل تمہاری ہر ضرورت ہم پوری کریں گے اور وہی بھیجی حق تعالی شاہ نے کہ تمہاری اولاد میں سے تمہاری ضروریت میں ہم سب آدم کی اولاد ہیں کہ جو بھی جب بھی ان کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا اس کی بخشش بھی کروں گا اس کی ضرورتیں بھی پوری کروں گا اس کا سوال پورا کروں گا اور وجہ اچھ دنیا وہی راغما دنیا اس کے پیروں پڑی ناک کی ہوئی آئے گی روایت میں اب کس سے کہنے کی ضرورت ہے لیکن وہی بات اللہ کے در پر آنا نہ آیا اللہ سے کہنا نہ آیا تو پھر کہتے رہو روتے رہو اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حرم شریف میں تھے وقت خلیفہ آیا اور اس نے کہا امیر المومنین میرا جی چاہتا ہے آپ کی کچھ خدمت کروں وہ ہر ایک کے اپنے بیچارے پیسے والے تو یہی خدمت سمجھتے ہیں کہ دو پیسے دے دو کسی کے پاس کچھ نہیں حضرت حضرت عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی خلیفہ انتظار کرتا رہا جب فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو کہنے لگے کہ حضرت اب فرما دیجیے آپ کی کوئی تو فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ تم میری خدمت کرو گے دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے آخرت میری کوئی ضرورت پوری کرو گے یا دنیا کی خلیفہ کہنے لگا حضرت آخرت کی آپ کی کیا ضرورت میں پوری کر سکتا ہوں یہ دنیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے فرمایا کہ یہ ساتوں زمین و آسمان جس کی ہے آج تک دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی تو تم سے کیا کہوں یہی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی میں پڑھ رہا تھا وہ جنگی آزادی اور وہ ساری تحریکات اور سب چل رہا تھا مفتی صاحب کا ایک بہت اونچا مقام تھا انگریزوں نے اخیر میں یوں کہہ دیا تھا کہ مفتی صاحب ایک درخواست ہے آپ بالکل چپ ہو جائیں کچھ نہ بولیں یہ ہزاری ہیں یہ لیگی ہیں یہ کانگریسی ہیں یہ فلانے ہیں یہ وہ ہیں اس لیے کہ تحریکیں بہت تھیں ہم آپ سے صرف اتنی درخواست کرتے کہ آپ منہ نہ کھولیں آپ زبان نہ کھولیں اور آپ بالکل خاموش دلی کا ایک حصہ ایک علاقہ ہے دلی اب تو باہر کہ وہاں ایک کوٹھی ہے وہ ہم آپ کے نام کر دیتے ہیں آپ وہاں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ نے جواب میں کہلوایا اس زمین کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا حق حق ہے باطل باطل ہے سچ سچ ہے جھوٹ جھوٹ تو خیر یہ تو طے ہے کہ سب سے کڑا امتحان سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلاط تسلیم کا واقعہ گھر کے بھائی بھائی ہی حسد کرنے لگے اور بھائیوں کا حسد ہوا اچھا یہ تو ابا کے بہت قریب ہو گئے ان کی تو بڑی چلتی ہے ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہمارا تو کوئی مقام ہی نہیں بنتا ہے ہر ایک کو آج کل اپنی حیثیت بنانے کا بہت فکر ہے میری حیثیت میری حیثیت اور حیثیت تو جس کی اللہ بنائے اس کی بنتی ہے تو بھائیوں نے ہی حسد کیا اور حسد میں کہاں تک پہنچے اپنا سگا بھائی ہے اسے قتل کر دو اسے کنویں میں ڈال دو اور جو اسکیمیں بنائی اسی لیے جو لوگ باطل اسکیمیں بناتے ہیں نا وہ ایک دم اللہ ہاتھ نہیں ڈالتا چھوڑے رکھتا ہے شاید توبہ کریں شاید رجوع کریں جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ لکھنا چاہتا ہے تو دائیں والا رک رہا ہے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ اصو ہو سکتا ہے توبہ کر لے وہ تائب میرا دم بھی کم اللہ دم بل ہوں گنا سے توبہ کرنے والا سے جیسے پی آئی تو اللہ تو بہت قریب ہے بھائیوں کی اسکیم ابا سے کس بہانے سے وہ بھی ہو گئی پھر جھوٹا خون میں لت پر کپڑا لا کے ابا کے سامنے ڈال دیا ابا آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا وہ بھیڑی آیا کفاڑ کیا یوں ہوا اور وہ سب بناوٹ اللہ تو دیکھ رہا تھا چلنے دی کنویں میں بھی ڈالا زلیخا نے تہمت بھی لگا دی جیل خانے میں بھی رہے حالات اس لیے کہتے ہیں جو جتنا نبی کے فکر میں نبی کے کام میں نبی والے عملوں اور شریعت سنت کی جتنی تابے داری ہوگی اس کے راستے میں چیزیں آئیں گی لیکن بل للمتقی جب سارا واقعہ ہو گیا یہاں تک کہ جیل سے سیدھے محل میں جیل میں تھے سوچ نہیں سکتا تھا کوئی جیل سے محل میں پہنچا دیا یہ سارا جب کچھ ہوا تو حضرت عیسو علیہ سلا تسلیم نے ہماری تمہاری رہبری کی ہے انہوں میت و یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ صرف میری ذات کی خصوصیت نہیں ہے ایک خدائی ضابطہ ہے اللہ کے حکموں کے پورا کرنے پر جو حالات آئیں اس پر جمے اور تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اب تقوا تقوا تقوا بہت سنتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے آدمی ہیں اور حضرت نے کاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں بھائی ابئی یہ قرآن میں لعلکم تتقون تک اللہ لعلکم تتقون تک کتنی مرتبہ تقوا تقوا یہ تقوا ہے کیا تو قرآن نے تو اپنی زبان میں پہلے ہی کہہ دیا ہے اللہ دِن یقم بل گئی بھائی منصلہ بھائی مار خد خدل کی تفسیر ہے آگے حضرت ابن اباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی امیر الم اتنے بڑے آدمی ہیں اور ہر تو ویسے یہ سب ہماری رہبری ہے کہ چار مہینے دے کر کے چلے دے کر کے مفتی نہیں ہو جاؤ گے افتا کا کام تو مفتی ہی کریں گے مسئلہ تو علماء ہی بتائیں گے ان سے پوچھ پوچھ کے چلو اور جتنے چاہے پرانے ہو اپنے کو تابے رکھو خیر حضرت عبی بن میں رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المومنین کیا خیال ہے آپ کا اس آدمی کے بارے میں کہ دو طرفہ باڑے ہیں باڑے ہیں اور دونوں نوکیلے کانٹے اس میں بھی کانٹے بہت نوکیلے دو طرفہ باڑ ہے نوکیلے کانٹے ہیں اور دونوں کے درمیان راستہ بہت تنگ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہوا بہت تیز تند ہے ہوائیں تیز ہیں راستہ تنگ ہے کانٹے دار باڑھ ہے اور جس آدمی کو اس کنارے سے اس کنارے جانا ہے اس نے جو کپڑا پہنا ہے وہ انتہائی باریک ہے کیا خیال ہے آپ کا وہ کیا کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بھئی وہ تو اپنے چاروں طرف سے اپنے آپ کو اس لیے کہ ہوا ہے اور کانٹے نوکی راستہ تنگ اور جانا وہاں تک وہ تو آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے اس کو ایسا سمیٹے گا کہ کہیں کوئی حصہ کسی کانٹے میں نہ اٹک جائے ورنہ تار تار ہو جائے گا آج کے عامر المومن یہی تقوا ہے زندگی کے کتنے شعبے ہیں کھانے کمانے پہننے اڑنے بولنے سننے اور کتنے یہ پتا نہیں کس کا کون سا بول کس کی کون سی نظر کہ وہ کانٹا چپ گیا تو دامن پھاڑ دے گا تار تار الگ ہو جائے گا کیا اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتبو ہم تہمت کی جگہوں سے بھی بچو ایک بات کہہ دوں آپ لوگ ناراض ہو جاؤ گے اچھا ناراض ہو جاؤ تو مجھے نماز کے بعد جلدی جانے دینا پھر تم جو کرتے رہنا یہ جو ہمارے جوانوں کی جگہ جگہ بیٹھنے کی عادت ہے نا چوپالوں پر تالاب کے کنارے باہر بہت خطرناک جگہ ہے یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے لیکن حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اعتکاف میں تھے آپ نے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک نکال رکھا تھا ازواج متحرات میں سے امت کی ماؤں میں سے ایک حضور آپ کے حضور کے سر کی ایک صحابی جا رہے تھے اما جان تو چلی گئی حضور نے آواز دے کر بلایا فلانے یہاں یہ جو میرا سر دھو رہی تھی یا میرے سر میں یہ تمہاری ماں تھی میری بیوی تھی اللہ کے رسول کہ نہیں اگر تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی بات آ جاتی تو تمہاری تو دنیا اور آخرت دونوں گئی تھی اور مجھے امت کو سبق دینا ہے جتنے چاہے بزرگ ہو جتنے چاہے وہ قطب ہو ابدال ہو تو اغوال کیا کیا درجے ہوتے ہیں ہاں، یہ بزرگ جانتے یہ ابدال ہیں یہ قطب ہیں یہ غوث ہیں اس لیے کہ کون تب اس فتنے کا شکار ہو جائے امت کو دعوت دینی امت کو سکھانا تھا امت کی تربیت تھی اسی لیے وہ کمائی کی شکل ہو راستے چلنے کی شکل ہو گھر کی شکل ہو ہر وہ جگہ جہاں سہمت کا خطرہ ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اس پر جو تقوی بنے گا اس تقوی پر اللہ ساتھ ہیں انہوں میت تقوی اسبر حالات تو آئے مجھ پر کیسے آئے اور میرے بھائیوں نے کیا اور میرے باپ کی روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی وہ اب یو آنکھیں سفید ہو گئی اشکو اللہ اشکو بستی وسیع اللہ ہائے میرا غم میرا یوسف میرا یوسف لیکن حالات آئے ان سارے حالات کو اللہ نے جس عزت سے بدلا اب کیسے بدلا معلوم ہے وہ جن کو یہ خیال تھا کہ یوسف تو اکیلا ہے ہماری تو اکثریت ہے جیسے لوگوں میں ہوتا ہے نا ہمارے ذہن کے ہماری سوچ کے ہماری ہماری لائن کے آدمی ہمارے پاس تو کیا وہ کیا کہتے ہیں اس کو میجورٹی اور کیا کیا کہتے ہیں ارے بولو نا بہومتی نے ہے متی جی؟ ہماری تو بہومتی ہے ہم تو یوں کر لیں گے اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ابا جان نے کہا تھا بھائی تم لے تو جا رہے ہو لیکن پتہ نہیں تم تو جوان ہو ماشاء اللہ کہاں نکل جاؤ اور میرا یوسف اکیلا رہ جائے بھیڑی آ جائے یوں ہو جائے ابا جی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ ونہن لو ہمارے ہوتے ہوئے کا مال بیٹا ہو جائے آپ کیا کہیں جی؟ بعض لوگوں کو بہت چکنی چپڑی باتیں کرنے کی اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے یاد رکھنا جیسے شیطان قسم کھاتا ہے اور شیطان نبیوں کی بولی بولتا ہے تمہیں تعجب ہوگا کہ شیطان کیسے بولے گا ارے پہلے دن بولا اما ابا کو جو دھوکہ دیا وہ اسی سے دیا آپ دونوں کو معلوم ہے آپ کو وہ درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا لکونا من الخالدین کہ اگر وہ کھا لیا تو ہمیشہ ہمیں اسی عیش و راحت میں رہو گے اور یہ بات مجھے کیا لینا میرے پاس تو بہت بڑی جنت ہے اور میرا تو سارا ہے انی لکما لمین ناصحین یہ بات میں آپ دونوں سے کہہ رہا ہوں آپ کے بھلے کے لیے اور یہ بات کہی ہے سارے نبیوں نے ہر نبی نے جب اپنی شریعت اپنی دعوت امت کے سامنے پیش کی تو یوں کہا انی لکم ناسن امین نہ مجھے تمہارے واٹ چاہیے نہ تمہاری وہ چاہیے یہ تمہاری صلاحیتیں برباد ہونے سے اور تم جہنم کا ایندھن بننے سے اور تم پر خدا کا غضب اترے اس سے بچنے کے لیے میں تمہیں یہ راستہ دکھا رہا ہوں جو راست جو بات نبیوں نے کہی وہ شیطان نے کی اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان خما خاف اعلی امتی سب سے زیادہ مجھے جس کا خوف ہے میری امت پر وہ چر زبانوں سے بہت چکنی چپڑی ایسی شاندار باتیں بولے بھالے لوگ اسی لیے اتقو فراست المؤمن مومن کی فراست سے ڈرتے رہو یہ جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو قرن اول کا ہیرا دے دیا ایک اور دوسری طرف فرمایا کہ میں نے نام نہیں رکھا تبلیغی جماعت اور واضح اور یہ دعوت میں نے نام اگر میں نام رکھتا تو نام رکھتا تحریک ایمان اس محنت کے راستے ہر ایک گش کر رہا ہو ہر ایک تعلیم میں جم کر اپنے کو محتاط سمجھ کے بیٹھ رہا ہو ہر ایک صبح شام کی تصویر پڑھ رہا ہو اپنا وقت شہروزہ چلے چار مہینے پیدل زونوں میں چل رہا ہو اور اس کے نتیجے میں اس کے ایمان میں اتنا پاور بھرتا چلا جائے کہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے اگر اسے جان دینے کی نوبت آئے تو یہ خوشی خوشی اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے اتنی زبردست طاقت کا کام ہے لیکن جیسے ہیرا ہیرا جو ہے وہ تو ایک پتھر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پتھر ہوتا ہے کتنی مٹی کتنا دھول ہاں جب اس کی رگڑائی ہوتی ہے ہمارے یہاں سورت میں مستقل ہیرا گھسو ہیرے گھستے ہیں نا وہ جب رگڑائی ہوتی ہے تو شائننگ اور چمک آتی ہے اور پھر وہ اتنا چمکتا ہے کہ شاہی تاجوں میں جڑا جاتا ہے کروڑوں کی مالیت کا ہوتا ہے اس لیے جب آدمی اللہ کے راستے میں رگڑوں کے ساتھ مجاہدوں کے ساتھ قربانی کے ساتھ اپنی نفسانیت سے غرضی سے دنیا تلوی سے اپنی بات منوانے کے ناپاک جذبے سے سب سے بالا تر ہو کر ایک اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے ہر ایک اللہ طرح رجوع کرنے والا ہو جائے جب اس جذبے سے چلتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر میں چمک آتی ہے اس کے دل میں نور بنتا ہے سمجھ میں آ رہی بات تو آج میں نے کیا تھا کہ جو جتنا بڑا ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ ڈرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یوں فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی میں ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی میں ہوں جو جتنا اللہ کو جانے گا اتنا اللہ سے ڈرے گا اسی لیے تقوی سب سے بڑی سب سے بنیادی صفت ہے تو یہ نبیوں کے سارے واقعات ہماری رہبری کر رہے ہیں حضور پر کیسے حالات آئے پھر صحابہ پر کیسے آئے لیکن انجام کار دودھ کا دودھ پانی کا پانی صاحب تو عرض میں نے کیا کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسجد سے جوڑا تھا امت کے جڑنے کی جگہ مسجد تھی اور امت کے جڑنے کا عنوان نماز تھا اس پر یہاں کی ساری چیزیں معاشرے میں معاملات میں اخلاق میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے امت کے جڑنے کی جگہ بدل گئی مسجد کے علاوہ پارکوں میں ہوٹلوں میں فائیو سٹار میں اور نہ جانے کہاں کہاں اور نماز کے علاوہ ولیمہ ہو عقیقہ ہو ختنہ ہو اور منگنی ہو جس نام پر چاہے لے لو جڑ جائیں گے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوں ان کا بھائی تعلیم ہو رہی آ جاؤ اچھی بات ہے آپ چلیے اس لیے ہماری یہ ساری محنت کہ ہر ایک مسجد کی طرف اللہ کے در پر آنا سیکھے در پر آ کر پھر اللہ سے کہنا سیکھے اور یہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کسی سے کہنے کے لیے گو ہو ایک بڑا ادارہ ہے اس میں ایڈمیشن چاہیے یونیورسٹی ہے کالج ہے دارالعلوم ہے اس میں بچے کے لیے ایڈمیشن چاہیے داخلہ چاہیے کوئی کہتا ہے یار میرے بچے کے لیے آپ ذرا پرنسپل صاحب سے بھائی میرا میرا میری ایسی حیثیت نہیں ہے کہ میں ان سے کوئی بات کروں اس کے لیے تو فلاں صاحب ہے نہیں جی، کہ ان کی حیثیت ایسی ہے کہ ایسے ہی اللہ سے کہنے کے لیے منہ بنانا پڑتا ہے کہ کس منہ سے کہہ رہے ہو کپڑا حرام کھانا حرام ہے اور نہ جانے کتنی لونے پاس نہ جانے کتنی گاڑیاں لانچ کی اور سود کی اللہ اللہ اس لیے کہا نا کہ تم آدمی کہتا ہے یا یا رب رب یا رب اور اوپر سے جواب ملتا تیری کہاں قبول کروں کھانا تیرا حرام لکما تیرا حرام کپڑا تیرا حرام کہ اللہ سے منہ بنانے کے لیے یہ زندگی کے جو شعبے ہیں کھانے کمانے پہننے اڑنے کے اس کا منہ بنانا پڑتا ہے کہ اس میں شریعت اور سنت کے مطابق کسی نبی کسی پیغمبر نے کھانے کمانے سے منع نہیں کیا شادی بیاہ سے منع نہیں کیا لیکن ہر نبی کی شریعت ہے ہمارے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے کہ اس شریعت کے مطابق کھاؤ بھی کماؤ بھی خدا تمہاری دنیا بھی بنائے گا آخر بھی بنائے گا تو حالات تو الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ہر حال والے کو حکم اس نے کہ حالات تو اس کی طرف سے آئے ہر حال والے کو یہ کہا ہے اللہ کی طرف بھاگو اب مفسرین نے کہا کہ اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب تم جس حال میں ہو اس حال کا اللہ کا حکم کیا ہے معلوم کر لو اور اس کے پورا کرنے کا طریقہ حضور کا کیا ہے ان دو کو معلوم کر لو اللہ تمہارا کام بنائیں گے اسی لیے دوستو یہ یہ کوئی رسم نہیں ہے جوڑ ہو گیا بڑا بیان ہو گیا یا آج اپنی مسجد کا پہلا گشت ہے آپ اپنی مسجد کا دوسرا گشت ہے یہ کوئی رسم کے طور پر نہیں یہ جتنے اعمال دعوت ہیں گشتے ہیں تعلیم ہے نمازیں ہیں ملاقاتیں ہیں ان میں کا ہر عمل وہ ہے اور یہ سارا کر کے پھر رات کو اٹھ کر رونا دھونا یہ سارا عمل وہ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس نفیس آپ کی جان مبارک لگی اس میں ختم نموت والی روحانیت ہے جب ان عملوں کو اس دھیان کے ساتھ کریں گے تو سب سے پہلے تو ہدایت کا نور ہمارے دلوں میں آئے گا پھر ہم جب اس کو گلیوں میں کوچوں میں دیہاتوں میں گاؤں میں لے کر چلیں گے جیسے سورج جب چلتا ہے تو ہر جگہ روشنی پھینکتا ہے اسی لیے خالی یہ کوئی رسم نہیں ہے اور وہی بات جتنا شریعت سنت اور جتنا قرآن حدیث اور سیرت کی روشنی میں اور ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ ایک بات اور فرماتے تھے فرماتے تھے کہ ہم میں اور صحابہ کرام ادوان اللہ تعالیٰ میں جو فرق ہے بنیادی طور پر کہ صحابہ کرام ادوان اللہ تعالی اللہ کے نبی کے ہر حکم آپ کی اللہ کے دین کے ہر تقاضے کو اونچی سے اونچی سطح کے ساتھ پورا کرتے تھے اور پھر اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے فرماتے تھے ہماری مشکل یہ ہے کہ کرتے تو ہیں نہیں اور جیسا کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں لیکن اپنے بارے میں پہلے دن فتوا دے دیتے ہیں کہ میں تو جو کچھ کرتا ہوں اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں کہ اس کا پتہ تو قیامت میں چلے گا کون مخلص اور کون رہے اسی لیے فرماتے تھے ڈرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو اس لیے کہ کرنے کی جگہ یہی ہے مرنے کے بعد تو کرنے کا موقع نہیں ہے کرتے رہو کہ کرنے کی جگہ یہ ہے اور کرنے کے ساتھ ڈرتے بھی رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا کیا کرایا منہ پر واپس مار دیا جائے خالی نماز نہیں ہے جو منہ پر ماری جائے گشتیں تعلیم چار مہینے چلے قرآن کی تلاوت بڑی بڑی ثقافتیں بڑے بڑے دسترخوان ہر چیز میں ہے کہ جو چیز اللہ کے ہاں قبول نہ ہوئی اور جو اللہ کے لیے نہ ہوئی وہ منہ پر ماری جائے گی کہ ترتے رہو کہ ترنے کی جگہ یہی ہے ڈرتے رہو کہ کہیں منہ پر واپس نہ ماری اور مانتے رہو جیسے کہا ہے عمومی گشت ایسے ہو تعلیم ایسے ہو ان کتابوں کی ہو جیسے کہا تصویر یہ پڑھو صبح کو یہ مصنون دعائیں ہیں یہ طریقہ ہے یہ نہج یہ قربانیاں کرتے رہو ڈرتے رہو مانتے رہو اور اخیر میں فرماتے تھے مانگتے رہو اللہ کسی کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا اس لیے میرے دوستو اللہ مجھے بھی قبول فرمائے تمہیں بھی قبول فرمائے آج سے میرا جی چاہتا ہے اس پورے مجمے میں اور بہت عجیب جگہ ہے یہ تمہاری اور پورا ہمارا تعلقات پورا ہمارا ضلع کسی زمانے میں ریزرو بینک کہلاتا تھا کیا ریزرو بینک آدھی رات کو کوئی چلا جائے ریزرو بینک سے کہ ہمارے علاقے کے اللہ کا شکر ہے یہ ساتھ بنی ہوئی تھی کہ ملکوں کی جماعت چاہیے چار مہینے کی چاہیے پیدل چاہیے فوراً ملتی تھی حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھارت کریم صاحب مولانا صاحب مولانا محمد عمر صاحب یہ حضرات کہاں کرتے تھے اس وقت یہ جی چاہتا کہ اس پورے مجمع میں چونکہ اپنا بھروس ضلع کا اجتماع بھی ہونے والا ہے تو اب تو رمضان میں تو روزے کو بہانہ بنایا تھا اور اس کے بعد جب کہا تو کہا مذہب بکرا عید اللہ کا فضل ہے وہ بھی گئی یہ بھی گئی اب تو نہیں رہا کوئی اس لیے پورے مجمے میں ایسے بھائی جو سالہ سال سے چلا دیتے ہیں ابھی تک چار مہینے کبھی نہیں دیے ایک ساتھ سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ شاء چار جن کے نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ پہلے جن کے چار مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ بس